حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبا سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے سعید بن زید کی بیٹی کو بتہ یعنی تیسری طلاق دے دی اس کی والدہ کا نام حمنہ بنت قیس تھا چنانچہ اس کی خالہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عبداللہ بن عمر کے گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا حضرت مروان نے بھی یہ بات سن لی انہوں نے اسے پیغام بھیجا اور عدت ختم ہونے تک واپس اپنے گھر جانے کا حکم دیا اس نے انہیں واپسی پیغام بھیجا کہ مجھے میری خالہ حضرت فاطمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور بتایا ہے کہ جب انہیں ان کے خاون ابو عامر بن حفظ مخزومی نے طلاق دے دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خامد کے گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا تھا مربان نے حضرت قبیصہ بن زبیب کو حضرت فاطمہ کی طرف بھیجا اور اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں حضرت ابو عمر کے نکاح میں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں امیر مقرر فرمایا تو میرا خاون بھی ان کے ساتھ گیا اور وہاں سے اس نے طلاق بھیج دی اور یہ آخری طلاق تھی جو باقی تھی نیز اس نے حضرات حارث بن حشام اور عیاش بن ابی ربیہ کو مجھے نفقہ دینے کو کہا میں نے حضرات حارث و عیاش کو پیغام بھیجا کہ میرے خاون کا بھیجا ہوا نان و نفقہ مجھے دیں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ذمے تیرا کوئی نفقہ نہیں اللہ یہ کہ حاملہ ہو اور تو ہماری اجازت کے بغیر ہماری رہائش گاہ میں بھی نہیں رہ سکتی حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے ساری صورتحال بیان کی تو آپ نے ان کی تصدیق کی میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کہاں منتقل ہو جاؤں آپ نے فرمایا تو ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جا وہ نابینا شخص ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار ناراضی فرمایا تھا میں ان کے ہم منتقل ہو گئی میں ان کے ہاں فالتو کپڑے اتار سکتی تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیاسی